ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون پھر ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو سامعین ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے تورات اور قرآن اللہ کا نازل کرتا ہے ثم آتینا موسا کی تقدیر یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے متعلق پھر یہ کہہ دو کہ ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب دی بدلالت قول قل تعالو لیکن یہ قول غور طلب ہے ثم یہاں صرف عطف خبر بعد خبر کے لیے ہے ترتیب بتانے کے لیے نہیں ہے ثم کا حرف عموماً ترتیب بتانے کے لیے آیا کرتا ہے یہاں جب اللہ پاک اپنے قول و انہد صراط مستقیمن کے ذریعے قرآن سے متعلق خبر دے چکے تو اپنی کتاب تورات کی مدح پر ثمہ کے ذریعے عط فرماتے ہیں کہ اب آپ کو اے نبی ہم یہ خبر بھی دیتے ہیں کہ ہم نے موسا علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی اکثر جگہ اللہ پاک قرآن اور تورات کا ایک جگہ یعنی متصلاً ذکر فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر بارہ میں ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے موسا علیہ السلام کی کتاب امام و رحمت تھی اور یہ آپ کی طرف کتاب یعنی قرآن مجید زبان عربی میں اس کی تصدیق کرتی ہے اور اس صورت کی ابتدا میں فرمایا پوچھو وہ کتاب جو موسا علیہ السلام کو ہم نے دی جسے ہم نے لوگوں کے لیے نور اور ہدایت بنا کر پیش کیا تھا وہ کس نے اتاری تھی جس کو تم کاغذوں میں لکھتے ہو جس میں سے کچھ چھپا ڈالتے ہو اور کچھ رہنے دیتے ہو میں نے سورہ نام کیا نمبر اکیانو پھر اس کے بعد ہی سورہ انعام کی آیت نمبر بیانوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب قرآن کو ہم نے مبارک بنا کر پیش کیا ہے اب مشرقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پاس سے حق یعنی قرآن انہیں پیش کیا گیا تو کہنے لگے کہ ویسی کتاب کیوں نہ دی گئی جیسے موسا علیہ السلام کو دی گئی تھی اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسا علیہ السلام کی کتاب کے ساتھ کیا کفر نہیں کیا تھا اور کیا یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ دونوں تو جادوگر ہیں جو آدھم کے ہیں ہم تو انہیں نہ مانیں گے اور جنہوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 48 میں خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ جنہوں نے اپنے لوگوں کو یہ خبر دی کہ اے میری قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے یعنی قرآن مجید جو موسا علیہ السلام کے بعد اتری اور تورات کے مضمون کی تصدیق کرتی ہے اور حق کی طرف ہدایت کرتی ہے پھر قرآن سے متعلق ارشاد ہے کہ اس میں سب باتیں خوبی اور تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں اور شریعت کی سب باتیں درج ہیں جیسا کہ تورات میں ہر بات ہم نے بتا دی تھی اس طرح قرآن کو علی احسنا فرمایا اور اللہ کا فرمان وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اور وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ اور ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ یعنی موسا علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی جو عطیات میں سب سے اچھا عطیہ تھا جو دنیا میں بھی احسن اور آخرت میں بھی کامل ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کی تقدیر یوں بتائی ہے کہ تمام اعلیٰ احسانی ہی گویا کے الدی کو مصدریہ قرار دیا یعنی وہ کتاب کامل تھی احسن ہونے کی بنا پر جیسے کہ اللہ کا فرمان خود تم کا لدی خادو اب یہاں اللہ خادو کے معنی میں خود کے ہو گئے دوسروں کا قول ہے کہ الدی بمانہ الدینہ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یوں قرات کرتے تھے علی الدین احسن مجاہد الدی احسنہ سے مؤمنین اور محسنین مراد لیتے تھے اور بغوی رحمہ اللہ محسنین و انبیاء مراد لیتے تھے یعنی تورات کی فضیلت ہم نے مؤمنین و محسنین پر ظاہر کر دی تھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عراف کی آیت نمبر 144 میں فرمایا قال الناس یعنی اے موسا ہم نے آپ کو اپنی رسالت و کلام کے سبب سب پر برگزیدہ بنایا یہاں یہ لازم نہیں آتا کہ ان کو فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیل ابراہیم علیہ السلام پر بھی ہے ابن عمر احسن کو زبر کے ساتھ پیش سے پڑھتے تھے اور کہتے تھے اللہ ہوا احسن کے معنی میں ہے اس لیے پیش سے ہونا ضروری ہے پھر یہ بھی کہا کہ اس طرح پڑھنا میں مناسب نہیں سمجھتا اگرچہ عربیت کے لحاظ سے ایک وجہ صحیح بھی ہو اور کہا گیا ہے کہ معنی یہ ہیں کہ تمام احسین اللہ علیہ اور فرمایا کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل کے ساتھ ہے اور وہ ہدایت اور رحمت ہے شاید کہ تم اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر ایمان لاؤ ہماری یہ نازل کردہ کتاب مبارک ہے اس کی اتباع کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو امید کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو جائے اس میں اتباع قرآن کی طرف دعوت ہے اللہ اپنے بندوں کو اپنی کتاب کی طرف ترغیب دے رہے ہیں اور اس میں تدبر کا حکم دے رہے ہیں